سورت کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رہے بے ایمان کی بے ایمانی چاند پر پہنچنے کے بعد بھی انہیں خدا نہیں ملا تبھی تو اقبال نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا اس لیے کہ اگر تلاش حقیقت کی ہو تو حقیقت ملے گی نا تلاش جب معلومات میں اضافے کے لیے ہے تو یہ کہنا کہ ہمیں حقیقت نہیں ملی یہ غلط بات ہے حقیقت کی تلاش کرنے کے لیے نکلو تو تب حقیقت ملے گی جب تمہارا یہ سفر طلب حقیقت کے لیے نہیں ہے بلکہ معلومات میں اضافے کے لیے تو تمہیں چاند پر پہنچنے کے بعد بھی خدا کیسے مل سکتا ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی جب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی تلاش کے لیے نکلو گے تب حقیقت ملے گی تم تو چاند پر کمندے ڈال رہے ہو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے تم حقیقت کی تلاش میں سفر کے لیے کہاں نکلے ہو جب تمہارا یہ سفر طلب حقیقت کے لیے ہے ہی نہیں تو تمہیں حقیقت ملے گی کیسے تمہارا تو یہ سفر معلومات میں اضافے کے لیے تو تم معلومات میں اضافہ کرتے رہو رہو گے بے ایمان کی بےمانی ذالک کا آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو جو لوگ صرف نشانیوں کی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کی نگاہ نشانیوں سے آگے نہیں بڑھتی زندگی بھر بے ایمان رہتے ہیں ہدایت نہیں ملتی تبھی تو آگے کہا گیا میادلہ عجیب بات ہے غالی کا اللہ کہنے کے بعد یہ جملہ قابل غور ہے یہ دلّہ محتد اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے وہ میزل جسے گمراہ کر دے فلن له ولی مرشدہ تو نہ تو کوئی اس کا پشت پنا ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کا مرشد ہو سکتا ہے اللہ جسے گمراہ کر دے اس کا مرشد کوئی نہیں ہو سکتا صحیح منزل پر پہنچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا دیکھو اسی رشد سے لفظ بنا مرشد یعنی منزل پر صحیح منزل پر پہنچانے والے کو مرشد کہتے ہیں اسی سے رشد بنا ہے یعنی فکر و نظر کا صحیح نتیجے پر پہنچنا یہ ہے رشد اور مرشد کہتے ہیں حقیقی منزل پر پہنچا دینے والی ہستی مرشد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مرشد سب سے بڑا ولی جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا اور جس کو گمراہ کر دے فلن تجد له ولی مرشدہ تو نہ تو اس کا کوئی پشت پناہ آپ پائیں گے اور نہ تو اس کا کوئی مرشد اور رہنما پائیں گے اب غار کے اندر اصحاب کہف جو سو رہے ہیں ان کی حالت بتائی جا رہی ہے ان کی حالت کیا ہے آپ ان کو گمان کریں گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ جاگ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی قرآن حکم کہتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا دیکھنے والے کو اگر کوئی دیکھ لیتا واپر سے محال تو سمجھتا جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے یہ عجیب و غریب نیت کی کیفیت کیسی آدمی سویا ہوا ہے اور لگتا جاگ رہا ہے یہ نیت کی ایک عجیب و غریب قسم ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو تھوڑا بہت احساس اور شعور ہوتا ہے کہ نہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس سے مکمل شعور اور احساس جدا نہیں ہوتا تبھی تو آدمی دائیں بائیں کروٹ لیتا ہے دائیں بائیں کروٹ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند میں آدمی مکمل طور سے اپنے شعور اور احساس سے جدا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے کچھ نہ کچھ احساس موجود ہوتا ہے تبھی تو وہ دائیں بائیں کروٹ لیتا رہتا ہے یہاں نیند عجیب و غریب دیکھنے والا دیکھے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے آنکھیں کھلی ہوئی اور دوسرا انداز یہ کہ سونے والا مکمل اپنے احساس اور شعور سے جدا نہیں ہوتا یہ مکمل اپنے احساس اور شعور سے جدا ہو گئے تھے کچھ بھی احساس نہیں تھا کچھ بھی شعور نہیں تھا تبھی تو اللہ نے کہا وہ نکل ہم ان کو پلٹ رہے تھے وہ تو سو گئے تھے مکمل احساس اور شعور کچھ تھا ہی نہیں ہم ان کو پلٹ رہے تھے دائیں بائیں اللہ وہ نکل ہم پلٹ رہے تھے ان کو ذات الیمین و ذات الشمال عام انسانوں کی نیند نہیں تھی وہ اس لیے کہ ایک انسان جب سوتا ہے زیادہ زیادہ بارہ گھنٹے کے بعد جاگ اٹھتا ہے انہیں تین سو سال کے لیے سلا دیا گیا ہے لہذا ان کے احساس اور شعور کو مکمل ختم کر دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹنے پلٹنے کی ذمہ داری خود لی اس لیے کہ اگر آدمی الٹے پلٹے نہ تو کوئی موزی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے چونٹیاں کھا سکتی ہیں حشرات الارض اسے کھا سکتے ہیں کتا کدھر گیا بتایا گیا وہ کل با سے تم بل یا کتا ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر زیرا لفظ استعمال ہوا ہے زیرا زرا کسے بولتے اس کو کتا کیسے بیٹھتا ہے بیٹھتا تو زیرا کیا ہوا انگلی سے لے کر کے کیوں نہیں تک پورا زیرا ہے بقیہ تھوڑا جو ہاتھ رہتا ہے وہ اٹھا رہتا ہے اس کا تھوڑا ہے یہ زیرا ہے آپ دیکھیں وہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت وہاں بخاری لائے ہیں وہاں زیرا کا لفظ ہے کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو زیرا کے اوپر رکھیں ہاتھ کو زیرا یہ زیرا ظاہر ہے کہ ہاتھ کو زیرا پر رکھنے کے بعد اسے کے نیچے رکھا ہی سکتا کیسے رکھائی آگے چلیے وہ کل بہم با سے ایک لفظ آ گیا ایسے ہی بول دیا برس ابھی نے بائی بھائی وہی وہ کل بہم با سے زیرا اور ان کا کتا اپنی دونوں زیرا پھیلائے ہوئے وسیط چوکھٹ پر آن دا تھریش ہولڈ آف دا کیو کے تھریش ہولڈ پر اس کے دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے ذرا کو پھیلائے ہوئے اور ماحول اتنا خوفناک ہو گیا تھا ایک تو الٹرا وائلٹ شوائیں رخنہائے کوہ سے منافذ کوہ سے آ کر کے پورے غار کا ماحول اس طریقے کا بنا دیتی تھی کہ تاریخی روشنی کی ایک ملی جلی کیفیت ہو جاتی ایک ملگجا سا اجالا کہہ سکتے ہیں روشنی اور تاریخی کی ایک ملی جلی کیفیت اور اصحاب کیف کا دائیں بائیں پلٹنا اور کتے کا غار کے دروازے کو اور اوپر اپنے زرا کو پھیلائے ہوئے بیٹھنا منظر اتنا دہشت ناک ہے کہ اللہ فرماتا ہے لبا تعالیہ ہمارے رسول اگر آپ ان کو دیکھتے لبا تعالیہ اگر آپ وہ منظر دیکھتے صحاب کا اور کتے کے بیٹھنے کے انداز کا تو لب اللہ تمن سرار پیٹ پھیر کر بھاگ لیتے وہ لمولی تمن روبا اور روب تاری ہو جاتا پورے بدن کے اوپر ماحول اتنا دہشت ناک ہو گیا تھا تین سو سال گزر گئے تین سو سال گزر گئے تین سو سال بعد گئے وہ کہہ رہا ہے نام اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا جب اٹھے کائے کے لیے کا الو بہن تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں اور وہی ہوا کام کم لب تم ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبی تم بھائی تم لوگ کتنا ٹھہرے غار میں ہم لوگ آئے تھے کتنے ٹائم ہم ٹھہرے رہے ہیں کالو تو کہنے لگے باب ایک دن یا آدھا دن یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ وقت ٹائم فزکس پڑھیے تو اس میں ٹائم کا ڈیفینیشن معلوم کیجیے تو واٹ از ٹائم ٹائم کسے بولتے ہیں وقت کسے بولتے ہیں اس لیے کہ بعض امریکن سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ وقت کا خالق نہیں ہے اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز پیدا ہوگی تو وقت پہلے موجود ہوگا لہذا ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ اس کا خالق نہیں ہو سکتا وہ وقت ہے غور کیجئے تو اسی گہرے سوال کا جواب یہاں دے دیا گیا ہے کہ وقت کسے کہتے ہیں وقت ایک اعتباری شے ہے ایک اعتباری شے ہے اس کو میں کیسے سمجھاؤں دو گاڑیاں الگ الگ ٹریک پر ہیں ایک گاڑی ایک ٹریک پر ہے اور دوسری گاڑی دوسرے ٹریک کے اوپر ہے اب اگر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک گاڑی آگے ہے گاڑی پیچھے لیکن دونوں گاڑیاں اگر دونوں ٹریک کے اوپر ایک ہی رفتار سے جا رہی ہوں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے گویا ٹائم جو ہے یہ ایک اعتباری شے ہے اللہ تبارک و تعالی جب تھا تب ٹائم نہیں تھا میں کیسے سمجھاؤں گا یہ گھڑی ہے نا گھڑی سامنے لگی ہوئی اس میں جتنی گنتیاں ہیں سب نکال دو گنتیاں نہ رہیں صرف سوئی رہے سیکنڈ کی یا منٹ کی یا گھنٹے کی ایک ہی سوئی رہے ایک سوئی رہے اب اس کو گھومنے دو کیسے آپ پتا لگائیں کہ ایک بجا دو بجا تین بجا چار بجا تب وقت پیدا ہو گیا یہ ہے وقت کی تخلیق جی یہ بہت زبردست مسئلہ ہے وقت کا اور یہ اس گہرے سوال کا جواب ہے جو یہاں دے دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ایک اعتباری شہر ہے اور اس کا تعلق مکمل احساسات سے ہے احساسات سے ہے اور عجیب بات یہ کہ تین سو سال تک سوتے رہے جب اٹھے تو انہوں نے کہا لبنا یومن او باب اور ایک نبی جس کے اوپر موت تاری کر دی گئی تھی تیسرے پارے کے اندر جس کا بیان ہے اس کو سو سال بعد اٹھایا گیا وہاں ہے سو سال یہاں ہے تین سو سال سلا تو میتن سنین تین سو سال تین سو سال کے بعد اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا لبنا یومن او یوم ایک دن ہوا یا آدھا دن اور اس نبی کو سو سال کے لیے موت دے دی گئی فامات ہنڈریڈ ایئرس سو سال کے لیے موت دے دی گئی پھر جب اس کو اٹھایا تو پوچھا گیا کالا کم لبیس کتنا ٹیرے کالا لبیس تو یوں منو پا عجیب بات ہے سو سال تک سوتے رہے تو وہی جواب ہے ایک دن یا آدھا دن تین سو سال کے بعد جگایا گیا وہی جواب ہے ایک دن یا آدھا دن اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کا تعلق احساس سے ہے اور ٹائم ایک اعتباری شے ہے بہرحال کسی دن اور اس پر بیان کریں گے وہ کدالی کے بعد نہ ہم لیے اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں پوچھیں ایک دوسرے سے قال قائل منهم کہا ان میں سے ایک نے کم لبس تم کتنا ٹھہرے قالوا لبثنا یوما و بعض یوم 300 سال گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ٹھہرے آدھا دن قالوا ربکم اعلم بما لبثتم انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے تین سو سال تک سوتے رہے بھوک نہیں لگی تھی غور کیجیے بھوک کا احساس نہیں تھا اور وہاں سو سال تک نبی سوتا رہا کیا موت دے دی گئی ان کو پامات اللہ اللہ نے ان کو موت دے دی غور کیجئے کہ وہاں گدھا بھی ہے اور ٹیفن میں رکھا ہوا کھانا بھی ہے وقت دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے اور وقت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے وقت دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے گدھا بھی یہی ہے اور ٹفن کے اندر کھانا بھی یہی ہے وقت دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے گدھا بعد میں سڑنا چاہیے تھا کھانا پہلے سڑنا چاہیے تھا کھانا سو سال تک تازہ رہا گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تھا غور کیجیے ٹائم ملبت ہے قالوا لبثنا يوما او بعض يوم انہوں نے کہا کہ ٹھہرے ہم ایک دن یا آدھا دن قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا جانو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے یار بھوک لگ رہی ہے فبعثوا احدكم بورقكم ورق کہتے ہیں سکے کو چاہے وہ سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو اس کو ورق کہتے ہیں ورق تو یہ سکہ لے جاؤ یہاں ایک نقطہ بتاؤں کہ تدبیر اختیار کرنا پیسے لے کر سفر میں چلنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ کمانے کی ضرورت نہیں تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں یہاں اصحاب کہف کہ اس واقعے میں یہ جملہ لا کر کے فباسو احدکم بورقکم یہ سکے کا تذکرہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تدبیر اختیار کرنا روزی کے ذرائع اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آیا ہے یا اونٹ سے آیا ہے سواری سے آیا کہا نہیں اللہ کے رسول سواری سے آیا ہوں کہا گھوڑے سے یا اونٹ سے کہا اونٹ سے کدھر ہے بولے اللہ کے رسول میں نے چھوڑ دیا اس کو کہا کہ کیوں کہا کہ اگر میری تقدیر میں ہوگا تو بھاگ کر جائے گا کہا ارے کہا ایک قلل بعید تو متوکل اونٹ کو پہلے بار پھر توکل کر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر چھوڑ دی جائے فَبَعْتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَادِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلِيَنْزُرْ أَيُّهَا أَسْكَى طَعَامًا فَلِيَاتِكُمْ بِرِسْتِ مِنُوْ وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحْدَى اللَّهُ اکبر کتنے اسباق اور کتنے حقائق اور کتنی عبرت اور کتنے لیسنس بیان کیے جا رہے ہیں پیسہ لے کر کھانا لو حرام خوری اور مفت خوری سے تو ویسے منع کیا جا رہا ہے بغیر پیسے کے بعد لوگ کھاتے رہتے ایک تو پیسہ رکھنا پیسہ لے کر چلنا یہ توکل کا منافی نہیں دوسرے یہ نصیحت کے لیے عبرت پیسہ دے کر کھانا کھاؤ مفت خوری مت کرو یہ پیسہ لے جاؤ شہر جاؤ ہلل مدینہ مدینہ مین سٹی شہر مدینہ کا پرانا نام یسرف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو کرام مدینہ تو نبی بولنے لگے نبی کا شہر اور شارٹ کٹ میں اب مدینہ بولنے لگے ویسے مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی شہر جمع متون آتی مدینہ جاؤ شہر جاؤ کائے کے لیے فلینظر نظر کا مطلب صرف دیکھنا نہیں غور سے دیکھنے کے بارے میں آتا ہے جی فلینظر غور سے دیکھ ایوہا از کا تو آمن کی پاک کھانا کون سا ہے یعنی آدمی کو ہمیشہ پاک کھانا تلاش کرنا چاہیے پاک کھانے کے لیے تین شرائط ہیں تفصیل ذاتی شرعی صنعتی تین شرائط ہیں ذاتی طور پر کھانا حلال ہو جیسے بیل ہو بکری ہو گائے ہو ذاتی طور پر یہ حلال ہے کتا نہیں کھا سکتے ذاتی طور پر حرام ہے سور نہیں کھا سکتے ذاتی طور پر یہ حرام ہے تو کھانے کی پاکیزگی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا ذاتی طور پر حلال ہو اور دوسرے شرعی طور پر ذاتی طور پر تو ٹھیک ہے جائز ہے بکرا جائز ہے اب اگر سید صاحب کے نام پر چھوڑ دیا جائے شرعی طور پر آرام ہو گیا ہو کھانے کے پاک ہونے کے لیے پہلی شرط کہ ذاتی طور پر پاک ہو چلو ذاتی طور پر پاک ہے شرعی طور پر پاک ہونا چاہیے شرعی طور پر پاک کیسے ہو کہ وہ غیر اللہ کے نام پر منسوب نہ کیا گیا ہو دوسرے بسم اللہ پڑھ کر کاٹا گیا ہو غیر اللہ کے نام نہ ذبح کیا گیا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کھاؤ شرعی طور پر وہ ناپاک ہو گیا ہو ذاتی طور پر وہ پاک تھا اچھا صنعتی طور پر پاک ہونا چاہیے اچھا صنعتی طور پر پاک ہونے کا ایک اور مطلب ہے پہلا مطلب یہ ہے کہ بکرا ذاتی طور پر حلال ہے اللہ کے نام پر کاٹا گیا شرعی طور پر بھی حلال ہے مسالہ جو ڈالا جائے صنعت بنانا مسالہ جو ڈالا جائے وہ حلال کا ہو اگر مسالہ اس میں حرام کا ڈال دیا گیا بکرا حرام ہو گیا پورا کا پورا یہ ہے صنعت اور صنعت میں ایک اور چیز بھی آ گئی حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے پیارے صحابی ہیں آئے جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں اللہ اس ایک مسئلہ ہمارے لیے اس میں بڑی عبرتیں ہیں اور بہت سارے مسائل اس روشنی میں حل ہو سکتے ہیں حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اہل کتاب کے درمیان رہتے ہیں یہودیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان رہتے اللہ کے رسول کیا ہم ان کا برتن استعمال کر سکتے ہیں ان کا گلاس ان کا پلیٹ ان کا گھڑا استعمال کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تمہارے پاس برتن نہ ہو اگر تمہارے پاس برتن نہیں ہے تو ان کا برتن استعمال کر سکتے ہو شرط یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح دھل لو اس لیے کہ اس میں وہ سور کا گوشت کھاتے اسی میں وہ شراب پیتے ہیں تو اولن تو ان کا برتن استعمال مت کرو لیکن اگر چارے کار نہ ہو تو ان کا برتن استعمال کر سکتے ہو مگر اچھی طرح دھلنے کے بعد یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کے ہاں اور نصرانیوں کے ہاں کام کرتی تھی کہنے لگی کہ ام المومنین ہم لوگ عیسائی گھروں میں کام کرتی ہیں ہم لوگ یہودی گھروں میں کام کرتی ہیں وہ لوگ اپنے تہوار کے موقع پر کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں یا گھر کی عورتیں دیتی ہیں تو کیا ہم ان کے تحفے تحائف لے سکتی ہیں حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ جن چیزوں کے بارے میں شک نہ ہو کہ یہ حرام ہے اس کو لے سکتی جیسے کپڑا ہے لے سکتے ہوں پھل ہے لے سکتی ہوں لیکن گوشت لینے میں ذرا احتیاط پر تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا کسی کے نام منسوخ کر دیا گیا ہو تو ایک خاص دائرے میں رہ کر کے مشرکوں کا اور غیر مسلموں کا تحفہ قبول کیا جا سکتا اس روشنی میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آج کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے بعض حرام اجزا اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان دوائیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس دوائی کا بدل نہ ہو مرض کو صحیح کرنے میں تو تداوی بالحرام حلال ہو جاتا ہے اس لیے کہ استرار کی کیفیت ہے اس مرض کے اب اور کوئی دوا متبادل مل نہیں رہی ہے اس کا نہیں ہے لہذا تداوی بالحرام جائز ہے سوال کریں گے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام میں شفا ہے ہی نہیں تو ایک حرام چیز سے آپ کیسے شفا حاصل کریں گے اس کا جواب علامہ ابن حسن رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا دیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ فمن استر غیر باد ولا عاد کہ تمہارے اوپر خون حرام تمہارے اوپر مردار حرام تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام اور وہ چیز حرام جس کے غیر اللہ کے نام منسوخ کر دیا گیا فمن استر جب استرار کی کیفیت ہو جائے استرار کی مجبوری مجبوری اس کا کوئی الٹرنیٹو نہ ہو جان بچانے کے لیے تو یہ حرام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں سوال پیدا ہوا کہ یہ ساری چیزیں تو حرام ہیں اور حرام میں شفا نہیں ہے علامہ ابن حضم نے کہا کہ استرار کی کیفیت جب آ جائے گی تو وہ حرام چیز چونکہ اس کے لیے حلال ہو گئی اب حلال میں شفا ہے یہ نقطہ اس کی کیفیت میں حرام چیز حلال ہو گئی اب اس کے لیے حلال ہوئی تو حلال میں شفا ہے لیکن اسی حد تک غیر بازو والا آج کی جو قید لگی ہوئی ہے وہ حد متعین کر رہی ہے کہ آلٹرنیٹو نہ ہونے کی صورت میں تدابی بلحرام جائز ہے تو کھانا پاکیزہ لاؤ دیکھ کر کے کھانا پاکیزہ کب ہوتا ہے جب اس کے اندر تین شرطیں کھانا رزق ذاتی طور پر حلال ہو شرعی طور پر حلال ہو اور صنعتی طور پر حلال ہو فلیتم پھر اس ایک جائے اور تمہارے پاس اس سے روزی لائے کھانا لائے ولیت الطف چاہیے کہ وہ چپکے چپکے جائے یہ لطیف سے لطیف کا مطلب ہوتا ہے جو دکھائی نہ دے رو لطیف ہے اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتی اللہ تمہارے تعالیٰ کہ ایک صفت ہے لطیف اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا وہی لفظ استعمال کیا گیا ولیت الطف ایسا جائے کہ کوئی دیکھ نہ پائے تلطف چاہیے کہ وہ بہت چپکے سے جائے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے ولا ارن نبی کو اور اپنی موجودگی کا کسی کو احساس نہ ہونے دے کسی کو شعور نہ ہونے دے ولا يشعرن نبی کو اپنی موجودگی کا کسی کو احساس نہ ہونے دے شعور نہ ہونے دے یہاں ایک سبق دیا گیا کہ کوئی بھی اہم راز کسی کے سامنے بیان مت کرو بڑے کاموں میں رازداری سے کام لو آج مسلمان جب کوئی پلان بناتا ہے تو اس کا راز فاش ہو جاتا ہے یہاں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی کام کرو تو اس طرح کرو کہ اس کا احساس کسی کو نہ ہونے پائے یہاں پلان بنا نہیں کہ آؤٹ پہلے ہو جاتا ہے پلان کیسے کامیاب ہوگا دشمنان اسلام تو اس طاقت میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیسے کوئی پلان بنائے کہ ہم اس پلان کو نیست و نابود کر دے یہاں سبق دیا گیا کہ کوئی بھی کام کرو کسی کو اس کا احساس نہ ہونے دو اور جتنا بڑا پلان ہو اتنا ہی زیادہ رازداری برتو تب تمہارا پلان کامیاب ہوگا اللہ اکبر قصے کے اجزا کیسے ہیں اس میں کیسی کیسی عبرتیں کیسے کیسے نسائے اور کیسے کیسے مواعث بن رہے چھپ کر کے جانے کی ضرورت کیوں ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں ان نہو والے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ غالب ہو جائے سہارا والا کا مطلب غالب ہونا پکڑ لے تم کو یار جمو کم تو تمہیں سنگسار کر دیں گے جان چلی جائے گی تمہاری بے احتیاطی کرو گے دیکھ لیے گئے پکڑ لیے گئے تو جان چلی جائے گی اور ابدا یا تو جان چلی جائے گی اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو اور یا تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا ان کی ملت میں لوٹ جاؤ گے فلن تف لوزن ابدا اگر ان کی ملت میں لوٹ گئے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے پکڑ لیے گئے تو دو صورت ہے اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے تو وہ جان لے لیں گے اور اتنا ٹارچر کریں گے کہ یا تو تمہاری جان چلی جائے گی یا پھر ٹارچر کی وجہ سے تمہیں ان کی ملت میں جانا پڑے گا ان مذہب میں کوئی گا بھارو والے اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے تمہیں پکڑ لیا گیا تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے تمہاری جان لے لیں گے یا تم کو اتنا ٹارچر کریں گے کہ تم کو ان کی ملت میں لوٹنا پڑے گا اور ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور ایمان اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ولن ابدا ہمیشہ ہمیش کے لیے خسران ناکامی نادرادی تمہارا مقدر بن جائے گی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا مطلب سب سے بڑی کامیابی ایمان ہے اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہو فلاح کا مطلب بتاؤں کیا ہوتا ہے کہتے قدا فلاح کامیاب ہو گیا کبھی سمجھا آپ نے فلاح بولتے کس کو فلاح کا مطلب سمجھا رہا ہوں وہ کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو اس کو فلاح بولتے بتاؤ دنیا کے اندر ممکن ہے انسان کو جو کچھ ملتا ہے مل کر ختم ہو جاتا ہے جوانی ملی ختم ہو گئی مال ملا ختم ہو گیا حسن ملا ختم ہو گیا طاقت ملی ختم ہو گیا انجینئرنگ ملی ختم ڈاکٹر ہو گیا مرنے کے بعد ختم ہو گیا اور فلاح کسے کہتے ہیں وہ کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو اس کو کہتے ہیں فلاح اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ تو اس مقام پہ ملے گی جو مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو ہے جس کا نام جنت ہے غالب نے کہا نہیں تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کیا بولتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کو خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی ابھی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی ایک تمنا مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے تو یہاں جب ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی ساری آرزویں پوری نہیں ہو سکتی اور جو آرزو پوری ہوئی وہ دوامی نہیں ہوتی مستمر نہیں رہتی آئی اور ہاتھ سے نکل گئی تو فلاح کہاں ملا اللہ فرماتا ہے فلاح اگر چاہیے تو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کر لو ہم تمہیں فلاح سے ہم کنار کرتے ہیں لیکن اگر ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے بحث انشاءاللہ آگے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صحابة كهف کے اب تک بیان کردہ واقعے میں کچھ اہم اسباق کچھ امپورٹنٹ لیسنس کچھ عبرتی کچھ ضروری نتائج موجود ہیں سب سے پہلے میں ان ضروری اسباق اور عبرتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تجسس پسند ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس سوال کو پہلے حل کر لوں سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف جس ملک کے رہنے والے تھے جس گاؤں کے رہنے والے تھے جس بستی کے رہنے والے تھے پوری بستی شرک کی غلازت میں ڈوبی ہوئی تھی وہ کون سی چیز تھی جو ان چند نوجوانوں کے ایمان لانے کا محرک بنی پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا پورا ماحول غلیظ تھا ایسے ماحول میں آخر ان نوجوانوں نے کیا چیز دیکھا جس چیز کو دیکھ کر کے وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے قرآن حکیم نے ایک جملہ ارشاد کیا ہے آمنو بے وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے اسی جملے میں اس سوال کا جواب موجود ہے محرک ان کے ایمان لانے کا اللہ کی ربوبیت بنی ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پرورش تربیت اصحاب کہف نے یہ دیکھا کہ ان کے چاروں طرف ربوبیت کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں ہر چیز پل رہی ہے ہر چیز کی تربیت ہو رہی ہے جس طرف نگاہ اٹھاؤ ربوبیت کے مظاہر نظر آتے ہیں آخر ان کا مربی کون ہے ان کو پالنے والا کون ہے ان کی تربیت کرنے والا کون ہے ماں باپ تو ہمارے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی کوئی پال رہا ہے ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارا بادشاہ بھی پل رہا ہے کوئی اسے بھی پال رہا ہے یہی ربوبیت محرک بنی سبب بنی ان کے ایمان لانے کی اور آپ پورا قرآن حکیم پڑھ جائیے ایک عجیب و غریب نکتہ بتا دیتا ہوں ذہن میں رکھ لو قرآن حکیم کے بہت سارے اسرار آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے کہ رب بنا اور آمنا میں بڑا گہرا ربط ہے اسی وجہ سے اکثر جگہ پر رب بنا کے ساتھ آمنا ہے دو تین جگہ تو دکھائی دوں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا ربنا کے ساتھ آمنا جڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمانی ان آمنوا بربکم فآمنا دیکھیے ربنا کے ساتھ آمنا جڑا ہوا ہے ثابت یہ ہوا کہ صفت ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عام صفت ہے کہ ایمان لانے کے لیے صرف یہی صفت کافی ہے اور ایک نکتہ اور ذہن میں رکھیے عہد الست میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آنے والی تمام ضروریت کو نکال لیا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی وہاں حاضر تھے ان کو بھی نکال لیا گیا تھا نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک بات بانداز سوال کی تھی بات کیا تھی تو بانداز سوال تھی اللہ تو بے رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا السط تو کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں آخر یہاں سوال میں لفظ رب کو کیوں لایا گیا اور ہم سے جو عہد السط کے اندر عہد لیا گیا تھا اور ہم نے اللہ کی جس صفت کا اقرار کیا تھا وہ یہی صفت ربوبیت تھی اللہ نے فرمایا تھا السط بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بھلا تو ہم تمام لوگوں نے یہی کہا تھا کیوں نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا گیا وجہ یہ تھی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے اور وہاں یہ شعور دینا چاہتا تھا کہ جب تم عالم وجود میں آؤ گے تو میرے پہچاننے کا سب سے آسان ذریعہ سب سے نمایاں ذریعہ اگر کوئی ہوگا تو یہی نظام پرورش تم اپنے چاروں طرف میری صفت ربوبیت کے مظاہر پاؤ گے ہر چیز کو پلتا ہوا دیکھو گے ایک بچے کو دیکھو پل رہا ہے ایک نوجوان کو دیکھو پل رہا ہے ایک چھوٹے سے پودے کو دیکھو پل رہا ہے کائنات کی ہر شے پل رہی ہے تو کیوں نہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے بس اسی صفت ربوبیت کو دیکھ کر کے یہ نوجوان مان لے آئے اسی وجہ سے بے انو پیم نہیں کہا گیا آمنو بے رب ہیم کہا گیا اپنے رب پر ایمان لے آئے سورج روز طلوع ہوتا ہے روز مشرق سے نکلتا ہے اللہ نے انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے لیکن کب دیکھ سکتا ہے جب وہ اپنی آنکھیں کھولے کوئی آدمی اگر اپنی آنکھیں بند کر لے روشنی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اسی طرح اگر آدمی دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی صفت ربوبیت کے مظاہر کو نہ دیکھ پائے تو یہی تو کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے بینائی کی قوت دی تھی لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی اسی وجہ سے سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے ایک سوال اور ہے اس کو بھی حل کر لیتے یہ اپنی بستی چھوڑ کر بھاگے کیوں شہید ہو جاتے بستی چھوڑ کر بھاگے کیوں اگر یہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے بستی چھوڑ کر نہیں بھاگنا تھا جواب اس کا یہ ہے کہ بستی چھوڑ کر نہ بھاگتے قتل کر دیے جاتے شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہو جاتے لیکن وہاں ایک بڑا اہم چیپٹر کلوزڈ ہو جاتا تھا وہ اپنے وجود سے دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تھے ان کے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہتی یہی بات ان کے ذہن میں تھی کہ ابھی جان بچا لو ماحول سازگار ہوگا تو پھر ہم لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو شرک سے روکیں گے اگر ہم نہیں بھاگے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا اگرچہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا لیکن ہمارے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہ جائے گی ایک بات تو یہ تھی ان کے ذہن دوسری بات یہ تھی کہیں ٹارچر پر ہم لوگ